الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المصطفى وعلى اله بدر الدجا وصحبه نجوم الهدى اما بعد واجب الاحترام شركاء محفل سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ دیر سے پہنچا ایک پروگرام اور تھا الفرقان اکیڈمی ہے وہاں قرآن مجید حفظ کیا تھا بچوں نے انہوں نے پروگرام رکھا ہوا تھا وہ دیر سے پہنچے قصور تو ان کا یہ ہے مگر بہرحال یہ غلطی ہے کہ وقت پر پہنچنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمایا اور آپ کو دو تکلیف پہنچی اس پر میں معذرت خواہ ہوں باقی میں آپ کے سامنے آج جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دین کی ایک بہت بنیادی بات ہے ذرا توجہ فرمائیں قرآن مجید نے عال عالمران میں اور سورہ حذاب میں منافقین کی ایک بری خطرت کا ذکر فرمایا یہ ظنون باللہ غیر الحق کے ذن الجاہلیہ کہ عہد میں جب شکست ہو گئی مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان شروع کیے کہ اللہ اگر ہے تو اب وہاں کیوں نہیں ہماری مدد کی اور فرشتے جو بدر میں آئے تھے وہ کہاں چلے گئے تو طرح طرح کے خیالات ظالموں نے نا اپنے ذہنوں میں پیدا کیے لوگوں میں بھی پھیلانے شروع کیے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ذن سو جو ہے اس سے کوئی شخص خالی نہیں یہ ایک ایسی بیماری ہے میں اور آپ اگر اپنا جائزہ لینا تو اندر یہی معلوم کریں گے کہ ہم سب خدا سے ناراض ہیں گلا ہی رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ کیوں بنایا ایسا کیوں نہیں بنایا اس بیماری سے شاید ہی کو بچا ہوا جو زبان سے کہتا نا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں وہ زبان کی حد تک ہے ورنہ جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تن جو منہا تن جو منظی عظیمت اگر اس بیماری سے تو بچ گیا تو یقین جان تو نے ایک بڑی آفت سے نجات پائی بہت مشکل نجات پاتے ہیں اللہ کے وری بھی شاید آخر میں جا کر اس مقام پر پہنچ ہوں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں ورنہ جب کچھ حالات ایسے پیش آتے ہیں جو بظاہر ناگوار نہیں محسوس ہوتے کہ یہ کیوں ہو گیا کہ لاکھوں انسان جو سے یک دم وہ زلزلہ سے مارے گئے کہیں سیلاب آتے ہیں اور بے شمار لوگ مارے جاتے ہیں جن میں بچے اور بے گناہ بھی ہوتے ہیں جانور تک ہوتے ہیں تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے بچنا بہت مشکل ہے قرآن مجید نے اس کی نشاندہی کی کہ ایسے حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت بہت دشوار مر رہا ہے ذہن میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ معذلہ ہے ہی نہیں یہ سب اتفاقات ہیں یہ پلیٹیں سرٹ کرا گئیں یہ ہو گیا کوئی خدا نہیں اور اگر خدا ہے تو وہ کوئی بلائنڈ پاور ہے اندھی طاقت ہے جس کو نہیں نظر آتا کہ کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں کتنی بہنیں بیچاری بے سہارا رہے کیا کر رہا ہے یا وہ رحیم نہیں ہے نادان ہے ظالم ہے ایسی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں قرآن مجید نے کہا کہ ظنون باللہ غیر الحق کے دن الجاہلیہ کہ جب رسول اللہ زخمی ہو گئے ستر صحابہ شہید ہو گئے تو وہ وعدہ تھا کہ تین ہزار فرشتہ مدد کے لیے آ رہا اور اللہ نے وعدہ پورا تو کیا فتح ہو رہی تھی مگر لوگوں نے غلطی کی درا چھوڑ دیا مگر الزام اللہ پر لگانے لگے کہ اللہ ٹھیک نہیں کر رہا تو یہ انسان کی کوتا نظری کہ کائنات کے اثرار اور رموز کو نہیں سمجھتا کہ کیوں ہو رہا تو اس سے ذہن میں یہ غلط سوال پیدا ہوتے ہیں اور جو اور بے دین لوگ ہوتے ہیں ڈیریے وہ اس موقع سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ٹی وی پر آ جاتے ہیں دانشور بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کوئی نہیں یہ سارے اتفاقات ہیں انسان کے اعمال اور اخلاق سے ان مصائب کا کوئی تعلق نہیں کوئی بات نہیں کہ لوگ گناہ گار ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے نہیں بس یوں ہی ہوتا یوں ہی حالانکہ یہ بات جاننے کی ہے کہ اس کائنات کے بارے میں یہ نقطہ نظر کہ یہاں کوئی بات اتفاقیہ ہوتی ہے آپ سب اہل دانش آپ کی خدمت اسی لیے یہ موضوع میں عرض کر رہا ہوں اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہے اس کائنات میں کوئی اتفاق نہیں ہوتا یہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ مانا جائے کوئی خدا ہی نہیں اگر خدا ہے اور اس نے دنیا بنائی ہے تو وہ پیدا کرنے کے بعد اس کے نظم سے اس کی تدبیر سے اس کی مینجمنٹ سے مستعفی نہیں ہو گیا کائنات اب بھی اس کے ہاتھ میں یدبر یوبر میں سماعل لال آسمان سے لے کر زمین تک ذرے ذرے کی وہ براہ راست نگرانی کر رہا ہے ان ٹچ ہے وہ ایک ذرہ حرکت نہیں کر رہا جب تک وہ سینکشن نہیں دیتا اس لیے اس کائنات کے بارے میں یہ نقطہ نظر اور اس کو سائنسی کہنا نقطہ نظر کہ یہ بس یہ چیزیں ایسے ہو جاتی حالانکہ جیسے مولانا شرح علی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا بڑی پیاری بات کہ یہ سائنسدان جو ہم ان کی بات کی تردید نہیں کرتے کہ یہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں تو پھر ذرہ آ جاتا بات تو یہ کہ یہ علت کی بات کرتے ہیں کہ یہ چیز ہوتی تو یہ ہو جاتا مگر حکمت کی بات نہیں کرتے کہ وہ کیوں ہوتا ہے کرنے والا پلیٹوں کو کیوں ٹھکراتا طوفان کیوں آتے ہیں ہوتا تو یہی ہے کہ بارشیں ہوئی اور زیادہ طوفان مگر یہ خود بہت ہوتے ہیں اگر خود بخود ہوتے ہیں تم لوگ دیر اللہ کے من کرو اور اگر اللہ کرتا تو اس کی کوئی ریزن ہے بغیر حکمت وہی کرتا پھر الحکیم قیمۃ لائے اخرون الحکمہ دانا آدمی کوئی کام فضول نہیں کرتا تو اللہ کے بارے میں یہ بات گمانی اور یہ غلط خیالات قرآن نے ان کی نشاندہی کی تو ابن قیم کہیں ہیں اگر اس سے چھٹکارا پا گیا اور آپ دیکھیں گے یہ بڑے لیول بڑے چھوٹے پر بھی ہے کہ کوئی عورت پیدا ہوئی ہے اس کو گلا کہ میں مرد کیوں نہیں بنی مرد رو رہے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہیں بنے یعنی جو کچھ اللہ نے بنایا اس پر کوئی بنے ان تن جو منا تن جو من عظیم اب نے کہیں بھر لیا اگر اس بیماری سے تو نجات پا گیا اللہ کے گلے اور شکوے سے تو تو نے بڑی مصیبت سے اور بڑی آفت سے نجات پائی و اللہ فنی لا خال ناجیہ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے چھٹکارا نہیں پائے گا بڑے بڑے اس میں پھنسے ہوئے ہیں گرا ہی ہے کہ مجھے ایک کار ملی ہے دو کیوں نہیں ملی ایک مجھے کارخانہ نصیب ہوا دس کیوں نہیں ہوئے شکایت ہی شکایت اسی لیے دین کہتا ہے کہ رب کے بارے میں برا گمان نہ پیدا کرو جس اللہ کو تم مانتے ہو اس کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ جو ذکر ہے نا وہ ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے تجویز کیا انہوں نے سب و بحمد کا نقدس رکھ تصویر اور ہم سبحان اللہ و بحمدی رسالت محب علیہ السلات والسلام فضا ابی امی فرماتے ہیں سو مرتبہ صبح اور شام جو پڑے گا جھاگ جتنے گناہ بھی ہوں گے بخشے جائیں گے یہ بنیادی نظریہ درست ہو جاتا ہے نا سبحان اللہ اللہ کوئی کام غلط نہیں کر وہ بیب ہے کیوں غلط کرے گا وہ جاہل ہے نادان نہیں ہے حکیم نہیں ہے وہ بیوقوف ہے اور رحیم نہیں ہے ظالم ہے جو بھی کہو گے تم اللہ پر ایک دھبا لگاؤ گے حالانکہ وہ ان سے پاک ہے تم سے زیادہ جانتا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اور رحیم بھی ہے جو تمہیں ترس آتا نا کسی یتیم بچے بڑے یہ رحم اسی نے تمہارے جنم پیدا کیا نا اس لیے وہ نہیں جانتا کہ لوگوں پر کیا گزرتی اس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ خواہ خا دنیا کو تباہ کر رہا اگر اللہ کو تم سبحان اللہ و بحمد مانتے ہو کہ اس میں دیکھیں آپ لوگ پڑھے لکھے ایک نیگیٹو پہلو ہے سلبی کہ کوئی عیب نہیں ہے اس میں جتنے عیب ذہن میں آتے ہیں نا کہ بیوقوف ہو ظالم ہو نادان ہو کھلڈرا ہو سب ختم کر دو سبحان اللہ سے کہ سب سے پاک اور باب ہم پازیٹو ہے کہ ہے پھر کیا ساری خوبیاں اس میں ڈمان ایب کوئی نہیں ہے خوبیاں ساری ہیں جب ایسا مانا تو پھر شکایت کیوں پیدا ہوگی اسی لیے فرماتے ابن قیم لمبی ہے نظم فرماتے فلا تزن بے رب کا ذنا سوان اپنے رب کے بارے میں تلاشی لیتا رہے اپنے ذہن کی کبھی تیرے دل میں برا گمان پیدا نہ شکایت نہیں آنی چاہیے فین اللہ علیہ بالجمیل جمیل اللہ تو اس لائق ہے کہ آدمی ہمیشہ اس کے بارے میں نیک سوچے کہ اس نے جو کیا بالکل یہی ہونا چاہیے تھا اور اسی لیے ایک دعا جو امیر المام علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے بڑی پیاری دعا کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں آخر اس کا میں پڑھوں گا صرف ہت لا ہب تاخیرہ ما جلتا ولا تاجیرہ ماخرا اتنا ہو جاؤں تیرے ساتھ کہ جو تو نے لیٹ کیا ہے میں اس کو جلدی نہ چاہوں کہ یہ جلدی ہونا چاہیے تھا مانوں کہ لیٹ ہی ہونا ٹھیک ہے اور جو تو جلدی کرے اس کا میں مخر ہونا نہ پسند کروں میں تجھے حاکم مانوں تجھے ڈکٹیشن کیوں دوں میں تجھ سے زیادہ مانوں کہ کو بتاؤں تجھے کیا کرنا چاہیے سر بباعد نہاد و گرد نے تو کہ آنچ عادل کند ہم کناد یہ ہے دین جو ہر مصیبت ہر زلزلہ کے وقت آدمی کہتا ہے کہ جس نے فیصلہ کیا اس کے فیصلے پر راضی رہے تو نہیں جانتا کہ اس میں کیا بہتریاں سر نیاز بباعد نہاد و گرد نے تو آج ہی کے ساتھ گردن رکھ دے سامنے اس کے اور مان کہ آنچ میں عادل عادل کہ جو عادل حاکم کر رہا وہی عدل ہے اور اس نقطہ کو سمجھانے کے لیے آپ جانتے ہیں قرآن مجید ماشاء اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے موسا علیہ السلام کو سفر کرایا کہ تو نبی ہوتے ہوئے نہیں سمجھ سکتا کہ اس کائنات میں کیا ہو رہا تم سطح کو دیکھتے ہو اور ظاہر بین ہونے کی وجہ سے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہو کہ یہ کیوں ہو رہا یہ کیوں ہو رہا اگر پردہ اٹھا دیا جائے دکھایا جائے کہ یہ امواج کا تلاتم تھے نا لہریں جو ٹکرا رہی ہیں اس کے نیچے موتی پردرش پا رہے ہیں یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ جھاگ ہے اس کے نیچے بہت قیمتی مقاصد ہیں جو اللہ کو معلوم ہوتے تو میں نہیں معلوم ہوتے اور موسا علیہ السلام جیسے پیغمبر کو آپ دیکھ لیں نا کہ خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کر دیا بیڑی میں سراغ کر دیا حالانکہ بیڑی والوں نے مفت سوار کیا انہوں نے احسان کیا کہ کوئی کرایہ نہیں لیا ان کا تختہ توڑ دیا اور ایک لڑکے کو قتل کر دیا اور گاؤں والوں سے جا کر کھانا مانگا ان کم وقتوں نے مہمانی نہیں کی انسانیت سے خالی کہ کھانا بھی نہیں دیا تو دیوار گر ری تھی حضرت علیہ السلام دیوار بنانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار تو عجیب آدمی انہوں نے کھانا نہیں دیا تو ان کی دیوار مفت میں بناتا مزدوری لے لیتا تو اس نے کہا میں نے ان میں سے کچھ نہیں کیا اب میں تجھے بتا دوں کہ یہ کام کیوں ہوا اللہ کے حکم سے جب راز کھولا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ عبن اللہ پاک ہے جو کرتا ٹھیک ہے اور اسی لیے اللہ نے ملائکہ کا تذکرہ کیا کہ مومن کے لیے جو اللہ کو مانتا جو دیریا نہیں ہے جو کمیونسٹ نہیں ہے وہ طریقہ جو فرشتوں کا کہ اگر انہیں سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا سبھارک اے اللہ ہم یہ تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ تو کوئی کام غلط نہیں کر تو بیب لا علم الا اللہ علمتنا ہمارے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوا کہ انسان کو کیا بنانے لگا یہ اعتراض نہیں ہے اعتراض ہم کیسے کر سکتے ہیں جب مانتے ہیں کہ تو سب کام ٹھیک کرتا صرف ہمیں نہیں پتا سوائے اس کے جو تو خود بتائے اس لیے سمجھنا چاہتے ہیں اعتراض نہیں کیا یہ لوگ اعتراض کے معنی میں اس کو بیان فرشتوں کی کیا مدار اللہ کے سامنے اعتراض کرے استفام تھا پوچھنا چاہا کہ ایسی مخلوق کے پیدا کرنے سے کیا مقصد ہے کہ وہ خود مختار ہوگی تو چاہیں گے گناہ کر سکیں گے چاہیں اس طرح تو کائنات میں تباہی آ جائے گی فساد ہو جائے گا فساد ہوا بھی نا جو انہوں نے کہا کہ خون ریزیاں کرے گا تو ہوا اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں انہیں جٹلایا کہ تم غلط کہتے ہو یہ تو اللہ کو پتا تھا کہ جو خلیفہ ہے جس کو پاورز ڈیلیگیٹ کی جا رہی ہیں یہ تو ہو گئے کہ وہ کچھ نیک کام کریں گے کچھ برائیاں کریں گے فیل مختار جو ہوگا خطرہ تو تھا مگر وہاں یہ کائن نہیں آرم مالا تارم جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو انہوں نے بھی یہی کائن نہ کان تعلیم کی ہم وہی جانتے جو تو بتائے ورنہ ہم مانتے ہیں کہ تو ہر شے کو جانتا اور صرف جانتا نہیں حکیم کرتا بھی وہی ہے جو حکمت کے مطابق اور وزڈم کے مطابق تو کوئی کام غلط نہیں کرتا یہ ایمان ہے جو اس موقع پر ہونا چاہیے میں نے پچھلے دنوں میں ایک شخص کا مضمون پڑھا وہ گیا تھا کوئی ڈیپوٹیشن ایران میں بھی زلزلات بڑی تباہی ہوئی تو اس نے لکھا ایک بات جو میں نے دیکھی وہاں بڑی خوشی ہوئی کہ ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے تھے ماں خدا راضی خدا ہیں ہنستے جو خدا نے کیا ہم اس پر خوش ہیں یہ ایمان ہے جو مومن کو سہارا بے دین اس سے محروم ہے ان کو خزانے مل جائیں وہ جہان کے مالک بن جائیں اس اطمینان قلب سے محروم ہے وہ کائنات کے مالک کو درست کار نہیں مانتے کہ وہ ٹھیک کرنے والا ہے اس لیے وہ بیچارے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ہر وقت روتے رہتے ہیں جو اللہ کو مانتا اور یہ سمجھتا کہ جو کر رہا ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر اس کے سامنے ازل سے ابد تک ہے عرش سے تسراہ تک ہے ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ایسا آپریشن کر رہا کہ ہم نادان لوگ جو نہیں جانتے طب کو کہیں گے ڈاکٹر صاحب کیا کر رہا ہے مریض کو تکلیف پہنچا رہا ہے حالانکہ ڈاکٹر تکلیف نہیں پہنچا رہا آپ سب اہل ہم جانتے ہیں اس مریض کا بھلا کر رہا ہوتا لوگ پیسے خرچ کر کے سفارشوں سے آپریشن کراتے ہیں مگر عام آدمی سے یہ کیوں چیر پھاڑ کر رہا ہے تو جیسے ہم ایک اپنے جیسے انسان کے عمل کو نہیں سمجھ سکتے حالانکہ وہ ہم جیسا ہی ہے ہم بھی ہم بھی کر لیں سمجھ تو خدائی جہان کو چلانا جس کے لیے جتنا اور عقل درکار ہے وہ مخلوق کے پاس ہو ہی نہیں سکتا یہ محدود ہیں وہ غیر محدود تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ نشاندہی کی کہ جب مخلوق کے ذہن میں اللہ کے بارے میں ضن سو پیدا ہوگا جو منافقوں کے پیدا ہوا جنگ خندق میں بھی ہوا کہ لوگوں نے کہا اے رسول جو وعدے کرتا تھا وعدن اللہ و رسول اللہ غرورہ سب دھوکے تھے کہاں گئے وہ وعدے کہ ایران فتح ہو کر اب تو یہ حالت ہے کہ خندق کھودے ہوئے پخانہ پیشاب کے لیے باہر نہیں نکل سکتے جان گلے میں آئی بلاغت القلوب الحناجرہ برے ایک مان کہ اللہ رسول جھوٹے جو سچے محمد سے انہوں نے کہا بے ایمانو تم بکواس کرتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا یہ ہو کر رہا اگر ہوا پھر لوگوں نے دیکھا نا کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سفر ہجرت میں حضرت سراقہ بن مالک سے کہا تھا تو پیچھا کر رہا تھا کہ باز بعض جا کیوں میرا پیچھا کر رہا میں تیرے بازو میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں شاہ ایران کے کنگن تیرے پہنائے جائیں گے اسلام یہاں تک غالب آج اس نے کہا تو بات کسرا حرم رہوں آپ نے ہاں،, ہاں تو حضرت عمر ادین کے زمانے میں وہ کنگن آئے مال غنیمت میں تو حضرت عمر رضی اس بات سے واقف تھے انہوں نے بلایا سوراکا کو مسلمان ہو چکے تھے کنگن پہ پہنائے وہ کہنے لگے حرام ہے مردوں کے لیے سونا فرمایا اس لیے نہیں پہنایا کہ تو نے پہن کے ہی رہنا ہے صرف اللہ کی بات کو سچا کرنا ہاں؟ جو اللہ نے کہا تھا اور اس کے رسول نے بتایا ہوا سچا ہی نہیں تو یہ بہت بڑی خطرے کی با یقین جانے وہ جو علاقے تباہ ہو گئے نا اور امریکہ میں تو کوئی اتنی مصیبت نہیں اللہ اپنی کائنات کا خود مالک ہے وہ جانتا کہ ان مسائل میں کیا راز ہیں کیا حکمت ہے کتنی بہتریاں وہ مسئلے ہم نہیں جانتے باغبان درخت میں کانٹ چانٹ کرتا پودوں کو کانٹتا کچھ پودے اکھاڑتا عام لوگ کہیں گے یہ بیوقوف آدمی پودے بھائی وہ جانتا کہ باغ کی مسلط کس چیز میں تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے آپ یہ یقین جانیں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہوتا یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں اگر کوئی صورت اور ممکن ہوتی تو حکیم اور قادر خدا کبھی اس کو چھوڑ کر یہ صورت اختیار نہ کرتا یہ ناگزیر تھی اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا اس کی کائنات میں اس لیے ایسا کرنا تھا اس میں کیا راز ہے یہ السلام نہیں جانتے ہم کیا سمجھیں اور میں نے پڑھا اللہ کے ایک ولی نے بہت پیاری بات کہی کہ موسا علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں حضور بھی فرماتے تھے بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرو کوئی حرض نہیں قرآن سن کے خلاف نہیں ہونی تو موسا علیہ السلام نے کہا اللہ یہ چھپکلی کیوں پیدا کی باقی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہی ہے نا کہ یہ مینڈو کیوں ہیں یہ چھپکلی ہیں تو موسا علیہ السلام نے کہا یہ چھپکلی کیوں پیدا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسا چپ رہا ہے یہ ہر روز پچاس مرتبہ مجھ سے پوچھ دیا کہ تو نے موسا کو کیوں پیدا کیا تم سب اسی چکر میں ہو کہ اس کو کیوں پیدا کیا اس کو یہ میں جانتا چھوڑو میرے علم پر بھروسہ کرو میری حکمت اور دنائی پر اعتماد کرو کہ میں کوئی کام غلط نہیں کرتا مجھے اپنا کام کرنے دو تمہارا کام یہ ہے کہ تم سر دکاؤ اسی لیے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نماز پڑھائی نماز مختصر پڑھائی اب اس زمانہ میں ذوق تھا لوگوں کا یہ کہ نماز لمبی پڑی ہے وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو واقعی جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فین نما یونادی ربا کہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس منظر پر پہنچ گیا اب اس کی شان کتنی اونچی ہے کہ وہ اللہ سے راز نیاز کی باتیں کر رہا وہ کر رہا اللہ سن رہا کوئی بندہ بھی نہیں سن رہا اللہ سے سرگوشی کر رہا اتنا بڑا درجہ اس لیے لوگ چاہتے تھے لمبی نماز قرآن زیادہ بڑا جائے کو رہے انہوں نے کوئی غلط نہیں پڑھائی مگر مختصر تو بعد میں لوگوں نے کہا مارا آپ نے نماز نہیں کوئی لمبی پڑھائی انہوں نے کہا یار میں نے نماز نہیں لمبی پڑھائی مگر اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام نے جو دعا کی تھی نا تشود میں وہ دعا میں نے کی ہے انہوں نے کہا دعا سنا دیں وہ دعا سکھا دی اور جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک ہے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جس کے بعد یہ سلسلہ ہی روک دیا کہ اب کسی کلام کی ضرورت نہیں جو کہ میں نے انسانوں سے کہنا تھا کہہ دیا نو انسان پیغام ہے آخری یہ آخری پیغام ہے کوئی ضرورت نہیں جس کو ہدایت درکار ہوگی اس کو پڑھے کسی شاہ کی کمی تو اللہ کے رسول کے فٹ پرنٹس آپ کی سنت آپ کے انسات قدم اگر مٹ جاتے تو کائنات میں زلزلے سے بڑا زلزلہ آتا یہ زلزلہ ظاہری نقصان اللہ کے رسول کے نشانات مٹ جاتے پوری دنیا جہنی ہو جاتی کہاں سے راستہ ملتا اللہ نے قرآن کی حفاظت کی رسول اللہ کی سنت کی حفاظت اس لیے آپ کی دعائیں آپ کو اٹھنا بیٹھنا یہ بد نصیب لوگ ہیں جو بغیر علم کے کہتے ہیں کہ سنت کوئی چیز نہیں اور حدیث کوئی چیز نہیں جاہروں نے باتیں بنائیں یہ اڑائی سو سال بعد حدیث کی کتابیں نہیں اتنے جاہل ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ محتا امام مالک جو ہے امام مالک اسی ہتری میں پیدا ہوئے پہلی صدی کی امام احمد کی کتاب میں شافی تم نہ رکھو لوگ جو کہتے ہیں اڑائی سو سال بعد حدیثیں لکھی اور کہتے ہیں یہ افسانے صرف جاہل ہیں پڑھتے نہیں علم سے کورے ہیں انا سعدا جاہلو اور جو لوگ جاہل ہوتے ہیں کسی شاید سے اس کی مخالفت کرتے ہیں ہم اگر کیمسٹری اور نہیں دوسرے روم جانتے خام خام مخالفت کریں حالانکہ نہیں ٹانگ ڈانی چاہیے جو سنت کے عالم میں ان سے پوچھیں کہ سنت کی کتنی برکت تو دعا رسول کریم علیہ السلام کی جنہوں نے بتائی وہ مشکا شریف میں آپ کو مل جائے گی جس میں اصل جو بات میں آپ کی خدمت میں برس کر رہا تھا ایک یہ بات آئی ور رضا بادل کرا اے اللہ جب تیری طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے اور حکم جاری ہو جائے تو اس پر مجھے خوش رہنے کی توفیق دے پھر میرے دل میں گرانا آئے پہلے دعا کریں جیسے امام ظفر صادق رحمتہ اللہ کے بارے میں آتا کہ بچہ بیمار تھا بہت حالت خراب تھی کبھی گھر میں گھستے تھے کبھی باہر پریشان دعا کرتے تھے مین سماج کرتے تھے بچہ ہو گیا فوت بالکل اطمینان و سکون سے بیٹھ گئے لوگوں نے کہا حضرت آپ اب وا کا وقت تھا پہلے آپ اتنے رو رہے تھے دعائیں کر رہے تھے اب فوت ہو گیا آرام سے بیٹھ گئے پھر میں یار اس وقت ابھی فیصلہ ہو رہا تھا اس وقت ضرورت تھی کہ میں نے سماج کی جائے اللہ تعالیٰ سیب دے دے اب جب حکم جاری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا فیصلہ نافذ کر دیا اب اس پر خوش ہو جانا تھی کہ جو تو نے کیا وہی بہتر تو اس دعا میں بھی حضرت عمار نے پڑھا کہ رسول اللہ نے یہ مانگا ورزا باد خلا پہلے جو جی چاہے کوشش کرے مگر جب فیصلہ ہو جائے پھر سمجھیں کہ یہی بہتر اور یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ رضا بالقضا الگ ہے رضا بالمقضی الگ ہے کہ فیصلہ کیا ہوا کہ اس کو سزائے موت دے دو ہم اس کی سزائے موت پر خوش نہیں ہو سکتے جج کے فیصلے پر خوش ہوں کہ اس نے انصاف کیا زلزلے سے لوگ مرے ہیں وہ نہیں خوش ہونے کی بات وہ ہماری شامت اعمال ہے یا جو بھی اللہ کو منظور ہے وہ رگ بات ہے فیصلہ کیوں ہوا مگر فیصلہ نہیں غلط ہوا فیصلہ جو ہے نا کہ واقعی قاتل تھا جج نے سنا دیا کہ اس کو سزائے موت دو اب انسان ہونے کی وجہ سے اس کی موت پر تو صدمہ ہوتا ہے اس کے عزیز مگر جج پر اعتراض نہیں ہو سکتا اس نے وہی کیا جس کے وہ لائق تھا شخص جو ہے نا کہ اللہ جو فیصلہ دے رہا جس نے وہ نہیں غلط کیوں دے رہا ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے یا اس میں اور کوئی مسلطیں ہیں وہ الگ جانتا ہے اللہ اگر ہمارے گناہ ہیں تو ہمیں اس مکری سے جس وجہ سے سزا ملی توبہ کریں گے اللہ فرماتا قرآن کہ زیادہ تو اسی لوگ وجہ سے پکڑے جاتے ہیں ورنہ اللہ وما مصیبت فو ما صا بک مصیبت جو تمہیں مسائب پیش آتے ہیں حادثے پیش آتے ہیں زیادہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں جو تم کرتے ہو نا اس کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے وہ اپنی حکومت کا مظاہرہ کرتا کہ اللہ ہے دکھاتا ہے کہ تم سمجھتے اس دنیا کا کوئی نگران نہیں ہے اور جو بچے ہوئے وہ بھی نہ سمجھیں کہ وہاں کوئی وہاں ہی گناہ گار تو نہیں اس میں گناہ گار اور نیکی کوئی بات نہیں آپ سب جانتے ہیں قرآن نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ دنیا دارالطلاع ہے ایگزامینیشن حال ہے یہاں نتائج نہیں نکل رہے یہاں نیک کو انعام نہیں مل رہا بد کو سزا نہیں مل رہی یہ آزمائش کا دور ہے یہاں ایک ہو سکتا ہے بدماش ہو ساری عمر سے گزارے تخت پر بیٹھا رہا ہے خزانے اس کے پاس ہوں نوکروں اور ایک ولی ہو تحجد گزار ہو ساری عمر مصیبتوں میں گزار یہ دوران جو ہے یہ بوری دور ہے یہاں کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا اور میں نے کل ہی پڑھا کہ ایک جج نے ایک شخص کو سزا دی تین قتل کی کہ اس کو تین بار سزائے موت دی یہ آخرت کی دلیل ہے کیا وہ چاہتا ہے جج کہ اس کو تین بار سزائے موت دی جائے تین قتل کی مگر اس دنیا میں ممکن نہیں جان تو ایک ہی ایک بار سزائے موت دیں گے مر جائے گا دو موتیں کہاں سے دیں گے اسی کا اللہ نے جواب دیا کہ جب تمہارا قانون عدل یہ کہتا ہے کہ اس کو اتنی بار مارنا چاہیے اور تمہارے دل بھی کہتے ہیں کہ اس نے یار اتنے بندے مارے ہیں یہ ایک ہی بار مرے تو میں ماروں گا اس کو ایک دنیا آئے گی جو ایسی ہوگی کہ دائمی ہوگی وہاں یہ تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی وہاں بار بار مریں گے اور بھگتیں گے اتنی بار مارا مگر اس دنیا میں یہ خامی ہے یہ امتحان کا دور ہے یہاں ہو سکتا ہے نیک جو ہے مصیبت میں رہیں اور بد جو عیش کریں رومی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات مسلم یہ کہی ہے کہ فرعون نے چار سو سال حکومت کی مگر چار سو سال میں اللہ تعالیٰ نے فرعون را ملک مار ایسے خزانے دیے باغ دیے چشمے اور نہریں دی جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے کہا یہ کنگار آ گیا ابھی بن کر یہ نہریں اور دریا اور محلات میرے نہیں ہیں تو کہتے ہیں رومی کہ اتنے خزانے دیے اس کو کیوں دیے سو حق بدس گاٹ اللہ نے کہا کہ کن وقت میری بارگاہ میں نہ گر گرائے نقطہ اندر کیا آتا ہے کہ مومن کو تکلیف ہوگی اللہ کے ہاں گڑ گڑائے گا وہ ظاہر تکلیف میں ہے جیسے آپریشن کے وقت مگر اس کا گڑانا اللہ کے ہاں اتنا پیارا ہے کہ امیر علی فرماتے ہیں اللہ ابدا بہا حب لسما دا اللہ اپنے کئی نیک بندوں کو حالانکہ ان سے انتہائی پیار ہوتا ہے تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال بیمار رہتے ہیں سب دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں یعقوب علیہ السلام نابینا ہو جاتے ہیں بیٹے کی جدائی میں تو فرماتے ہیں اپنے بندوں کو جن سے پیار و تازماتا تاکہ ان کی دعائیں سنیں دعا پیاری لگتی ہے اس فریاد پر خوش ہوتا ان کے امال میں نیکییں پہاڑوں کی طرح لکھی جاتی بازار وہ چیخ رہے سواب کمار وہ کمبخت کو چار سو سال ملک مار دیا تانا سوئے حقام بس گال یہ کتا میری بار میں روئے نا دعا نہ کرے اس کو دے دو جو دنیا کا مال دینا حرام دادے کی آواز نہیں میں سننا چاہتا اس لیے آپ حیران نہ ہوں یہ بڑے امیک راز ہیں جو قرآن کھولتا ہے اللہ کا رسول کھولتا ہے ہم سزا کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا نہیں نیک اگر تکلیف میں ہے تو آپ نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ بظاہر میں نے نیکوں کے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے بغیر معاوضے کے کشتی پر سوار کے میں نے تختہ توڑ دیا مگر اگر تختہ نہ توڑتا تو بعد میں ظالم بادشاہ تھی کشتیاں جو ہیں وہ بےگار میں پکڑ رہا یہ کشتی پکڑی جاتی بیچاروں کا صحیح گزارا اسی پر تھا اب کیا یہ تختہ ٹھیک کرا لیں گے کشتی بچ جائے گی اور جو بدبختوں کی دیوار ٹھیک کی انہوں نے کہا ان حرام دادوں کی دیوار ٹھیک کی جنہوں نے کھانا نہیں اور میں تم دیکھتے ان سے بلا کیا نہیں ان سے نہیں بلا پردے میں کچھ اور ہے کہ ایک نیک آدمی بہت ہوئی مر گیا تھا اس کے دو یتیم تین بچے ہیں خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے اس نیک بندے کا اگر یہ دیوار گر جائے یہ ڈاکو اور چور جا لے جائیں گے یہ تین بچے محروم اللہ کو اس نیک بندے کی شرم ہے اس کی وجہ سے اس کے بچوں کے لیے خزانہ جو ہے اس کی حفاظت کرے یعنی آپ اس واقعہ پر جتنا غور کریں گے نظر آئے گا کہ اللہ کے بارے میں ذن سات اگر یہ شیطانی وسوسہ ذہن میں آئے جرسما کہ اللہ نے کیوں کیا اسی وقت متنوع ہو جاؤ کہ یہ شیطان ابلیس کی کارکردگی وہ خبیص ہمیں گمراہ کرنا چاہتا اللہ اور اس کے بارے میں برا گمان صبح تجا کا خیر و حاقل مستحری جو بھی برائی سوچنی یعنی اپنے بارے میں سوچ کہ میرا قصور ہے آپ اس بارے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نمونہ دیکھیں ہم اللہ کے نبی برگزیدہ ہے مگر مچھلی کے پیٹ میں گئے کون سی دعا کی جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ میرے بھائی یونس کی دعا جو بندہ کر کے اللہ سے کچھ مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی اس میں ہے کیا مانے لا الہ الا انتہ تیرے ساتھ مشکلیں کوئی نہیں حل کر سکتا سبحانک یہ بھی میں مانتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ضرور نہیں ہوا تو جو کچھ کرتا ٹھیک کر انی کن تو میرا ظالم میری غلطی ہے کہ میں اجازت کے بغیر وہاں سے کیوں حجرت کرا اس لیے اللہ کے بارے میں میرے دوستوں بھائیوں بہنوں کبھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے آپ ایسا سدا بہار پودا اپنے دماغ میں لگا دیں گے جس کی خوشبو میں کی خوشیاں خوشیاں ڈپریشن کبھی نہیں آئے گی کہ جو اللہ کر رہا ہے وہ بیوقوف نادان وہ ظالم ہاں بد قید حد آ حبیب جانی شیر انسان سے تلخ میدان وہ پیارا محبوب کبھی بری شہ نہیں دے سکتا والدین بیٹے کو مچھلی کی بیا سانپ دیتے اللہ جو ان ماں باپ سے کوئی نہیں یہ ستر کی مثال دے ستر ماں توبہ توبہ دا اور ستر گزارا ساری کائنات مل جائے ذرہ نہیں خدا کی رحمت کے مقابلے یہ محدود لمیٹڈ وہ ان لمیٹڈ کوئی حد نہیں تو جب اللہ ماں باپ اور سارے جہانوں سے زیادہ رحیم ہے یہ غلط چیز نہیں دیتے اللہ کیسے دے گا کبھی نہیں دے گا بد قیدا دہدا حبیب جانی وہ ہمارا پیارا کب بری چیز دے گا شیریں گر تلخ میدانی اگر کڑوی بھی معلوم ہوتی ہے تو اصل میں میٹھی جیسے کڑوی دوائی کو ڈاکٹر پلاتا وہ بس چکھنے میں کڑوی ہے ورنہ وہ بہت مفید ہے تو اللہ کے بارے میں قرآن پاک نے یہ کہا کہ جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے منافق یہ ضلع تن بلّہ ضرور ذرا رگڑا آتا تھا اسی وقت خدا کے بارے میں غلط خیال دماغ میں لانا شروع کیا کہ اللہ کیوں ایسا کر رہا اگر اللہ کو مانتے ہوتے سبو قدوس تو ظالم کیوں یہ سوچتے وہ کہتے اس نے ٹھیک کیا کیوں کیا اس میں اس کی مسرتیں بہت راز ہیں جن میں سے نیکوں کے لیے تو اگر کسی علاقہ میں نیک ہوں گے وہ کسی زلزلہ کا شکار ہو گئے طوفان میں ڈوب گئے تو اللہ کے رسول نے شہادت کی بشارت دی اندازہ کریں یہ حادثاتی موت جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ایک دن فرمایا کہ لوگوں تم اپنے میں شہید کس کو سمجھتے ہو لوگوں نے کہا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تو فرمایا پھر تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے رہ گئے تو لوگوں نے کہا کون شہید ہے فرمایا جو عورت بچہ پیٹ میں ہو اسی حالت میں مر جائے یا بچہ جمتے مر جائے شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے اور جو آدمی کوئی مکان گرا اس کے نیچے آ گیا کوئی ڈوب گیا کوئی جل گیا فرمایا یہ سب شہدا شمار ہو گئے ان کو اعزازی شہید کہتے ہیں ہم کہ یہ یہاں نہیں شہید یہاں تو ان کو غسل بھی دیا جاتا ہے ان کو کفن بھی دیا جو اثر مار کے شہید ان کا تو حکم یہ کہ نہ ان کا خون دھویا جاتا ہے نہ ان کے کپڑے بدلے جاتے ہیں وہ اسی حالت میں دفن کیے جاتے ہیں ان کے لیے اس غسل کی اور خوشبو کی کیا ضرورت انہوں نے گردن اللہ کی راہ میں پیش کر دی بس اللہ نے کہا ان کو غسل کی ضرورت نہیں مگر یہ جو اعزازی شہید ہیں ان کے لیے دنیا میں احکام دوسری میتوں والے ہیں مگر آخرت میں درجہ جو ہے شہیدوں والا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نیک وہاں مر گئے پریشان نہ ہو انہیں شہادت ملی اور اسی لیے دین اسلام میں یہ مسئلہ طے ہوا اس دور میں تو لازم ہے نہیں کیا اب لوگ جب بے ایمانوں پر حملے کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار وہاں بوڑھے مارے جاتے ہیں عورتیں ماری جاتی ہیں یہ مسلمان کیا کرتے ہیں اگر مسلمان کوئی غلط جگہ کچھ ایسا کرتے ہیں تو وہ مجرم ہے اللہ کا دین روکتا ہے بے گناہ کو کیوں مارتے مگر اگر کوئی ایسی صورت حال ہے کہ ظالموں کو مارنا ہے اور وہاں کچھ بے گناہ مر جاتے ہیں تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں علماء اسلام کے سامنے اس وقت یہ مسئلہ پیش آیا کہ اگر کسی قلعے پر مسلمان حملہ کریں مگر وہاں کچھ مسلمان عورتیں مرد جو ہے وہ قیدی ہیں ان کے پاس بچے وہ کافر ان کو آگے ڈال کے طور پر کر دیں کہ ان مسلمانوں کو آگے کھڑا کر دو یہ تیر نہ چلا سکیں حملہ نہ کر سکیں تو رما سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں ان مسلمانوں کو بچاتے رہیں تو کلا نہیں فتح ہوگا کافر جو ہے اس اور میں ہمیں ختم کر دیں گے اور اگر ان کو مارتے ہیں تو مسلمان مارے گا تو رما نے کہا ان مسلمانوں کو بے دریک مارو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا وہ شہید ہو جائیں گے ان کو درجہ ملے گا ظالموں کو ختم کرو ظالموں کو بچانے کے لیے یہ ہیلا ان کا کارگر نہ ہونے دو اس لیے جو نیک مارے گئے آپ بے فکر رہیں شہاد نصیب اور جو بد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بدی کی سزا دے دی اللہ فرماتا جو کچھ تم کرتے اس کا نتیجہ کثیر اور یہ بھی اس کا فضل سمجھو کبھی زیادہ تمہارے گناہ ہیں ان کو نظر انداز کرتا ورنہ اگر ہر گناہ پر پکڑ دے تو زمین پر کوئی زندہ آدمی رہے ہی نہ اسی وقت سارے مٹ جاؤ یہ بھی اس کا فضل ہے کہ کبھی کبھی سزا دیتا ورنہ زیادہ معاف کرتا تو یہ جو کچھ یہ حادثات ہیں مصائب ہیں ان میں نیکوں کے لیے خوشخبری ہے بدوں کے لیے وہ عذاب ہے اور جو بچ جاتے ہیں ان کے لیے تم بھی ہے ہم سب کو یہ وارننگ ہے کہ تم بھی میری گرفت سے باہر نہیں ہو آپ نہیں جانتے کہ فیصلہ بعد بھی ہلا اور اب بھی چاہے اللہ ہلا دے اور سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سمندر میں جب آتے ہیں کشتی ڈاواں ڈول ہوتی ہے اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں اور جب کنارے پر جاتے ہیں سمجھتے بس اللہ کی پکڑ سے آپ بات کیا اللہ نہیں ہمارا کچھ بھی بگار سکتا پر میں یہ نہیں سوچتے کہ کبھی پھر بھی سفر کا سمندر پیش آ سکتا ہے سمندر کا سفر آ سکتا اور نہ بھی آئے تو جہاں تم کھڑے ہو اللہ اس کو بھی زمین کو نہ سا سکتا یہ کتا ہی نیچے چلا جائے یہ جو کہتے ہیں اس قسم کے مکان بنا رہے یہ سب بے دین یہ کوششیں ضرور ہونی چاہیے مگر اس طرح اللہ کو یہ بس کرنا چاہتے ہیں اور جو بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں انہوں نے طوفان روک لیے کتنی بار طوفان آئے برباد کر دیا ان کی ساری کوششیں ناکام بھاگ گئے دوڑ گئے کاروں کو بھاگتے نہیں گنجائش ملی کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ظاہری تدبیریں بھی کرو اللہ اس کا منکر نہیں مگر سب سے پہلے اس کو راضی کرو جو اس کائنات کا مالک اس سے اپنا معاملہ ٹھیک کرو اس کے بند کر رہو زمین و آسمان سورہ آراہ میں اللہ فرماتا اگر یہ لوگ تقوی اختیار کرتے برائیوں سے بچتے تو ہم آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے زمین بھی اپنے خزانے اگلتی زراعت عمدہ ہوتی کھیتیاں ہوتی وقت پر بارشیں ہوتی اور اگر یہ غلط کام کریں گے تو اللہ نے پکڑنا لال لم یا زراؤنڈ اللہ اس لیے پکڑتا کہ ان کی گردنیں جو ہیں جھک جائیں اگر نہیں جھکتی نا پھر بھی وہی دندے جاری رہتے ہیں تو یہ اس سے زیادہ سزا کے پھر تعلق ہے یہی چاہتے ہیں کہ اس سے نہیں کچھ بنا ہمارا نام ہی مٹاتی ہے جائے جیسے کئی قوموں کا مٹ گیا اللہ فرماتا جا کر دیکھ لو کم میں بیر بے میں کثر مشی جاؤ زمین میں پھرو سیاحت کے لیے جاتے ہو سیر کرنے کے لیے سیر نہیں زمین میں گھوم پھر کر دیکھو وہ بیر رحمت کتنے کنویں ویران پڑے ہیں جہاں پانی پینے والا کوئی نہیں آبادیاں ختم ہو گئیں قوم میں نہیں رہیں وہ کثر مشید اور کتنے سیمنٹڈ قلعے ہیں جو کھڑے ہیں اور ان کے جو رہنے والے تھے ان کا نشان نہیں رہا تم سمجھتے نہیں کہ اس جہان کا ایک مالک ہے جو نگرانی کر رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ایک حد تک مولت دیتا ورنہ پکڑ ہو جاتی یہ میں نے نمونے کے طور پر کر دیا ورنہ جیسے موسا علیہ السلام نہیں سمجھے ہم کیا سمجھیں گے کچھ اصول بیان کر دیے دین نے کہ نیکوں کے لیے مسائب میں رحمت ہوتی ہے وہ نہیں برا منانا چاہیے حضور علیہ السلام وسلام نے اسی لیے فرمایا کہ کوئی بخار کو برا نہ کہ تم کہتے ہو بخار ہو گیا یہ برا ہو گیا یہ ہوگا اور بے وقوف ہو تمہیں کیا پتا بہت سے درجے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں دینا چاہتا تھا مگر وہ تم اپنے اعمال سے حاصل نہیں کر سکتے تم اتنی نیکیاں نہیں کر سکتے تھے کہ وہ لے سکتے اللہ نے مصیبت میں ڈال دیا اگر اس پر صبر کرو گے مفت میں وہ درجے مل جائیں گے اور اسی لیے فرمایا کہ بخار سے ایسے گناہ جڑتے ہیں جیسے خشک پتے پتھر کے مرام گرتے ہر شے میں رحمت ہے بندہ ہے مومن کے لیے اور ظالم کے لیے اس میں بھارت سزا کا ہی پہلو بروں کو تو سزائی ملتی ہے اور جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تمبی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہوتی ہے کہ انسان بن جاؤ اور امیر المومن علی ابن ابی طالب رضی کا یہ قول انتہائی قیمتی ہے یقین جانے اس کو سونے کے حرفوں سے لکھنا چاہیے وہ کہتے ہیں آپ تندرستی کے ہوتے ہوئے یہ لوگ بیماریوں کے ہوتے نہیں اللہ کے سامنے جھکتے فرماتے بیماری فخر اور موت یہ تین چیزیں نہ ہوتی تو کوئی شخص خدا کے سامنے سر نہ کاٹا یہ برکت ہے ان چیزوں کی اسی لیے ہم جھکتے ہیں جن کو دین کی کچھ توفیق ہے نا یہ برکت ہے بیماری آ گئی سر جھک گیا الحمد یہ بھی آپ نے نفع کما لیا آج ہی کی فقیری آ گئی متکبر نہیں بنے مغرور نہیں بنے کارون نہیں بنے اچھے بن کر رہے اور نیک لوگوں نے یہی فائدے اٹھائے ان سے کہ جوں جوں یہ چیزیں آئیں انہوں نے برا نہیں مرا انہوں نے کہا اللہ اگر ہمارے لیے پسند کرتا یہی اچھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی ان کے حالات میں لکھا کہ جب گھر میں کچھ نہ ہوتا تو اس دن والدہ کہتی ہیں کہ نظام الدین امروز مہمان خدا ہستے ہیں آج ہم خدا کے مہمان ہیں یہ محاورہ تھا کہ آج کچھ نہیں ہے آج خدا کے مہمان تو کئی دن جب ملتا رہتا تو حضرت کہہ دیتے کہ اماں دعا کرو کہ ہم خدا کے مہمان بنے ہم تو کہتے ہیں روز ملے انہوں نے کہا نہیں کبھی فاقہ آئے پتہ چلے <laughs> پھر ہم کچھ نہیں ہیں اللہ کے ہاتھ میں بالکل بے بس ہیں جیسے چاہے کرے اس لیے اگر وہ فضل فرمائے تو شکر گزار ہوں اور اگر نہ دے کچھ گرانا سمجھے میرے لیے یہی مناسب میں مجھے اگر دیا جاتا خراب ہوتا میرا معاملہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سراج سے پردہ اٹھایا کہ جو شخص کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور یہ سمجھتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو بلند مقام دے وہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے یہی بہتر اور مناسب تھا اس سے زیادہ موضوع کوئی بات نہیں تھی اگر یہ دولت اس کو نصیب ہو گئی تو زمین و آسمان کے خزانے ملے گی ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی کچھ سوالات بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بلا کر میں سے میرے بچے بچیاں دوست حضرات ڈاکٹر صاحب جو کرنا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھے مجھے خوشی ہوگی سوالات کا سامنا کرتے ہوئے مجھے لذت ہوتی ہے فضل فرمایا اللہ پاک